اب اس کے بعد یہ ایک سورج جو آ رہی ہے اس کے بارے میں عام طور پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ سورج جو ہے یہ مدنیہ ہے لیکن یہ کہ یہ اکثر صورتوں کے بارے میں یہ جو آخری ہے ہر قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی ایک رائے تو لکھی ہے لیکن جب تفصیل دیکھتے ہیں تو بہت سی ہے اس میں یہ کوئی ایک رائے نہیں ہوتی میں نے جب تحقیق کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ صورت بھی مکی ہے مدنی نہیں ہے سورت البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یقل اہل والمشرکین منفقین حتی تاتیہم البینہ نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرقین میں سے کہ انہیں علیحدہ کر دیا جاتا یا بعض آ جاتے حت یا البینہ جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی ظاہر بات ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا تھے کوئی بین چیز آئے کوئی واضح چیز آئے جس سے کہ ان کو محسوس ہو جائے شعور ہو جائے کہ ہم گمراہی پر ہیں اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بین ان کے اوپر بات نہ آ جائے اس وقت تک انہیں کاٹا نہیں جا سکتا انہیں اپنے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا منفق جو ہے یہ دونوں طریقے سے مانے دے گا اب قابل غور کیا بات ہے وہ بینہ کیا ہے رسول من اللہ یتلو کو تو متحرک ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی اور وہ فیحا ان اور آپ میں کیا ہے بڑی مضبوط کتابیں لکھی ہوئی ہیں احکام ہیں اللہ کے کتاب کا لفظ خاص طور پر میں بتاتا آیا ہوں آپ کو کہ یہ احکام شریعت کے لیے آتا ہے فیحا ہا کتب القیمہ یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بینہ اب ہو گئی اب بات واضح ہو گئی اب کسی شک و کی گنجائش نہیں رہی یہی سورہ طلاق میں ہم نے پڑھا تھا ذکر قد انزلنا ذکر رسول آیات ہی تو یہ جو ہے رسول جب تلاوت کرتا ہے وہ ہے کہ رسول اور کتاب مل کر بینہ بنے اللہ کی کتاب اس کا معلم رسول مل کر بینہ نہ بنے اس اعتبار سے بینہ اور ذکر کی جو تعبیر ہوئی ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہوئی ہے سورہ بینہ میں اور سورہ طلاق میں وہ بہت اہم ہے اب فرمایا بما تفرق الدین الکتاب اللہ ما جات یہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں یہ جو بٹ گئے کوئی نصارہ بن گئے کوئی یہودی بن گئے پھر نصارہ میں نہ کتنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں کتنے فرقے ہوئے یہ سارا تفرقہ ہوا کب اللہ بلجنا مگر یہ کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی گویا کہ اس کے اب جرم کے وہ پورے طور پر اس کی سزا کے سزاوار ہو چکے وما عمرو یہ آئے کسی اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دین کا پھر وہی خلاصہ جو ہم نے پڑھا تھا بہت ہی شدوبت کے ساتھ سورہ زمر میں وہ پھر آ گیا وما عمر اللہ الدین حنفا اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں پرستش کریں اللہ کی لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کام اپنے نفس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہے یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی یہ تو وہ بات ہو گئی افتو بباز ہی کتاب و تک فرون بباز کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو فما جزا من یفل الزال کبن خزی الفل حیات دنیا تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خار کر دیے جائیں وہ یوم القیامت یوردون الا اشد دلاگا اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں جھونک دیے جائیں دنیا کی رسوائی تو آج ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے ڈیڑھ ارب انسان سوا ارب تو کم سے کم ہے ایک سو بیس ایک سو تیس کروڑ سے کم نہیں آج مسلمان عزت نام کی کوئی شہ نہیں عالمی معاملات میں بھی ہے فرصت کے بھیا کس تھی ہماری پالیسیاں کہیں اور بنتی ہیں کہیں اور سے ہمارے بجٹ کے لیے انسٹرکشن کہیں اور سے آتی ہیں اور تو اور بات ہے تو مما عمر اللہ اللہ لہودی نہ خنفا یکسو ہو کر پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ کیسر والا کیسر کو دو خدا والا خدا کو دو یہ اسلام میں کوئی قابل قبول نہیں اب اس کے بعد فرمائے وہ یقین اس علاقہ تھا تو اس کے علاوہ وہ نماز قائم کرے زکوٰۃ ادا کرے بندگی اور شے ہو گئی نماز اور زکوٰۃ علیحدہ شے ہو گئی بندگی تو اطاعت ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی اس بندگی کے حقوق کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نماز دی گئی آپ کو تاکہ آپ یاد تو کرتے رہے اللہ کو یاد تو کرتے رہے تاکہ وہ جو عہد کیا ہیا کا ناب دو ویا کا نسائی دن میں پانچ مرتبہ تارا ہو جائے اس کو حفیظ نے کہا ہے سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے جبی تازہ کریں یہ جو ہے اس کے اوپر دھندلے ہو گئے نقوش بندگی نماز پڑھو تاکہ یہ بندگی کا رس پھر اور چمک اٹھے آ کر آ کر آسعین کتنی مرتبہ دہراؤ گے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں تو تم اپنے عہد کو تازہ کر رہے ہو اور زکات دو بزال کا دین القیمہ یہی ہے سیدھا دین ہمیشہ کا دین ان میں اندین کفر کتابیں المشرقین بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہر کی روش اختیار کی خواب اہل کتاب میں سے تھے یہود النسارا ول مشرقین خام و مشرقین میں سے تھے فی نار جہنم خالدین فیحا وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے الا کہ شر البریہ یہ یقیناً بدترین خلائق ہے ان نذین آمن صالحات اس کے برعکس وہ لوگ جو ایماندار جنہوں نے قبل کی الا کہ خیر البریہ یہ بہترین خلائق ہے اللہ ہم جعلنا رب اللہ بن ہمیں اللہ میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جزاؤ اندر اب جنات و آدمی تجری تحت الانہار و خالدین فیہا ابدا ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات رہنے والے باغات ریزیڈینشل گارڈنس جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ یہ مقام اور ایک صورت تغابن جو ہم نے پڑھی تھی اس وقت میں نے وہ بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا دو مقامات پرانے مجید کے ایسے ہیں جہاں جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے صرف خالدین فیحا آیا ہے اور جنت کے لیے خالدین فیحا ابادا تو یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہے ویسے جہنم کے لیے بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر ابدا بھی آیا ہے اور پھر سارا کچھ لیکن جہاں کنٹراسٹ آ جائے جو فوری ہو تو یہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے چنانچہ اسی بنیاد پر امت کے دو بڑی عظیم شخصیتوں کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے ایک وقت میں آ کے کھوکھلی ہو جائے گی ختم ہو جائے گی یا تو وہ جہنمی وہ ہوں گے کہ جن میں خیر کا سرے سے کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں انہیں جلا کر راک کر دیا جائے گا معدوم ہو جائیں گے جیسے حیوانات معدوم ہو جائیں گے اور اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہے تو جیسے بھٹی میں چڑھا کر دھو کر کپڑا نکال لیا جاتا ہے ایسے ہی وہ ان کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی اور وہ پھر جنت میں پہنچ جائیں گے لیکن یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے یہ نوٹ کر لیجیے کہ آپ میرے خلاف کوئی نہ آپ کروا دیں لیکن یہ ہے کہ دو افراد ہیں جو بہت عظیم ہیں ایک تو یہ کہ جو یوں سمجھیے کہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں صوفیہ میں بہت چوٹی کی شخصیت محی الدین ابن عربی دوسرے وہ شخص جو ہر اعتبار سے محی الدین ابن عربی سے بہت شدید اختلاف کرتے ہیں بہت شدید اختلاف امام ابن تیمیہ اور جو یوں سمجھیے کہ سلفی جو مسلک جو لوگ بھی ہیں دنیا میں ان کے نزدیک سب سے بڑے امام جو ہے سب سے بڑے عالم وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ ان کی رائے بھی یہی ہے تو دو عظیم اشخاص کا اس پر متفق ہو جانا متفق گردید رائے بو علی بارائے من تو یہ وہ یقین جو ہے اس قابل تھا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ بتا ذکر بتا دوں رضی اللہ عنہم یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہ ان الذین عامل و عامل صالحات اولئک خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا کہ راضی ہو جائیں گے ذالک لمن خشی ربا یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے اللہ مربن جالنا مربر لوگ اللہ مربن اللہ مل بارک اللہ علی ولکم فی القرآن و قرآن کم بلایا کے وسیقی